لغت میں شاز اس میں فائل ہے شزا شاز جس کا معنی ہے اکیلا ہونا فشاز معنی مانا ہو المنفرد عن الجمہور شاز کا معنی یہ ہے کہ وہ آدمی جو کہ منفرد ہو اکیلا ہو یا اکیلا کر دیا گیا ہو یا منفرد کہہ لیں یا منفرد کہہ لیں منفرد زیادہ اچھا المنفرد عن الجمہور کے جو جمہور سے اکیلا دکیلا ہو اصطلاح ما غواہ المقبول مخالفا لمن ہوا اولا من ہو وہ کہ جس کو مقبول روایت کرے مخالفت کرتے ہوئے لمن ہوا اولا من ہو اس سے جو اس سے بھی بہتر ہے لیکن شاز میں مقبول روایت کر رہا ہے مخالفت کرتے ہوئے اپنے سے بہتر کی <clears throat> تو اس لیے شاز کو لے لیا جاتا ہے کیونکہ وہ خود بھی مقبول تو ہے کم از کم ایسا نہیں ہے کہ وہ خود مقبول ہی نہیں ہے ہی نہیں ہے وہ مقبول تو وہ ہے لیکن اپنی مقبولیت کے باوجود وہ اپنے سے زیادہ مقبول کی مخالفت کر رہا ہے تو اس لیے اس کو ہم شاز کہہ دیتے ہیں لیکن یہ شاز بھی بہرحال کہیں نہ کہیں معتبر ہو جاتا ہے شرح تعریف المقبول ہوا مقبول کی کیا تعریف ہے یا شرح کیا ہے العدل الذي تم یہاں مصدر بیمانہ اسم فائل کے ہیں کہ وہ عادل شخص کہ جس کا ضبط تمام ہو یعنی اچھا ہو ابل عادل یا ایسا عادل کہ اللہ خفا ضبط ہو کہ جس کے ضبط میں کچھ خفت ہو کچھ کمی ہو یہ تو مانا ہو گیا مقبول کا کہ ضبط میں کمی بھی ہو جائے تو بھی مقبول کہلائے گا یا ضبط اگر کامل ہے تو بھی مقبول تو ہوگا اگر مقبول والی دیگر شرائط ہیں تو لیکن ولزی ہوا اولا من ہوں یہ وہ راوی ہوگا ہوا راوی الزی یقن ارجح من ہو کہ جو اس سے زیادہ راج راوی ہے کیوں لی مزید ضبط کہ اس کا ضبط اس سے بھی زیادہ اچھا ہے او کثرت عادت یا پھر اس کے پاس کثرت عادت ہے تعداد اس کے پاس زیادہ ہے روایات کی یا اسی اس جیسی حدیث کے راویوں کی او غیر غزالی کمن وجوہ ترجیحات یا پھر ترجیحات کی وجوہ میں سے اور اس کے علاوہ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے تو طيء الذي أولى منه هو اولا منه هذا فقد اختلف العلماء في تعريفه على أقوال متعدد متعددة مختلف متعدد اقوال ہیں اس کے میں رہتے ہوئے اس کی تعریف کے اندر علماء نے اختلاف بھی کیا ہے لیکن حضرت تعریف ہے وہ لذیذ لیکن یہ وہ تعریف ہے الذي اختاره الحافظ ابن الحجر کہ ابن حجر نے اس کی تعریف کیا حافظ ابن حجر نے اس کو پسند کیا ہے اختارہ قال اور یوں فرمایا ہے کہ المعتمد فی تعریف الشاذ بحسب الاصطلاح کہ اصطلاحی اعتبار سے شاز کی یہ تعریف سب سے زیادہ معتبر ہے معتمد ہے شزوز کہاں واقع ہوتے ہیں فی السند سند میں بھی ہوتے ہیں اور متن میں بھی ہوتے ہیں سند میں کما فی المتن ایزن اچھا مثال فی السندی سرحد کے اندر شاز ہونے کی مثال ما رواہ ترمیزی و و نسائی ابن ماجہ جی آواز نہیں آ رہی اچھا اچھا تو آپ پھر اپنی چیک کر لیجیے آپ کے ڈیوائس میں نہ کوئی پرابلم ہو چلیں ٹھیک ہوگی الحمد تو فرمایا کہ شاز کی مثال صنعت کے اندر شاز کی مثال وہ ہے جس کو امام ترملی امام نسائی اور ابن ماجہ نے بیان کیا ہے من طریق ابن عیینہ عن عمر ابن دینار عن عوسجہ عن ابن عباس یہ ایک راویوں کی وہ ہے چین ہے کہ جس میں ابن عیینہ کے طریق سے انہوں نے آگے ابن عمر سے عمر بن ابن عمر بن دینار سے سے انہوں انہوں نے نے ابن عباس سے روایت کو نقل کیا ہے اور وہ کیا ہے کہ انا رجولن کی رسول اللہ کے ایک نوجوان تھا ایک شخص جو ہے وہ فوت ہوا حضور علیہ والسلام کے عہد میں زمانے میں ولم یدا وارثن اور اس نے کوئی وارث نہ چھوڑا اللہ مولا لیکن وہ غلام ہوا جس کو اس نے آزاد کر دیا تھا یعنی آزاد کردہ ایک غلام تھا وہی اس کا صرف اکیلا وارث تھا اچھا اب یہ حدیث بھی آگی اور روایت بھی آگی ابنا اعلی وسلی ہی ابن جرحین وغیرہ اور متتابعت اختیار کی ہے اس کے موصول ہونے پر وصل اس کے موصول ہونے پر متصل ہونے پر کیونکہ حضرت ابن عباس تک پہنچ گئی نا روایت تو ابن جراح نے اور اس کے علاوہ نے متطابعت کی ہے ابن عیینہ کی کہ ابن عیینہ نے جو یہ حدیث نقل کی ہے عن عمر بن دینار عن عن ابن عباس والی تو یہ ٹھیک ہے اور متطابعت یعنی اس کی اتباع کی ہے اس کے موصول ہونے پر ابن جرح اور اس کے دیگر اس کے علاوہ دیگر حضرات نے بھی لیکن وخالف حماد بن زید حماد بن زید نے مخالفت کی ہے اس کے اس حدیث کے متصل ہونے پر کیوں بن دینار عن عن سجا کہ وہ اس کو روایت عن عمر دینار سے عن سجا سے کرتے ہیں اس کو ابن عباس لیکن ابن عباس تک حدیث کو نہیں پہنچاتے تو یہ کیا گئے حماد بن زید نے اسی حدیث کو روایت کیا ہے لیکن ابن عباس تک نہیں پہنچتے باقی ابن عباس تک پہنچ رہے ہیں تو اس پر ابو حاتم نے کہا کہ المحفوظ حدیث حدیث ابن عیینہ ابن عیینہ کی جو حدیث ہے وہ تو ہوگی محفوظ یعنی اس کو ہم شاز نہیں کہہ رہے یاد رکھیے گا شاز کے مقابلے میں محفوظ آتا ہے محفوظ مقابل میں شاز کے آتا ہے تو انہوں نے کہا کہ جو یہ حدیث بیان ہوئی ہے طریق بن یعنی ابن عیینہ کے طریقے پر وہ تو محفوظ ہے باقی رہ گئے حماد بن زید جنہوں نے ابن عباس کے بغیر ذکر کیا حدیث کو بے شک وہ من اہل العدالہ ہیں ضبط ہیں لیکن اس سب کے باوجود فقد رجح ابو حاتم اس کے باوجود ابو حاتم نے ترجیح دی ہے روایت من اس کی روایت کو ہم اکثر منہ جو زیادہ ہیں ازرو تعداد کے قصے اس دوسری والی حدیث دوسری والی حدیث کے راوی کے یعنی حماد بن زید کے کے باوجود حماد بن زید اہل عدالت بھی ہیں اہل ضبط بھی ہیں لیکن ابو حاتم نے حماد بن زید کو مرجوح قرار دیا ہے اور دوسرے کو راجہ قرار دیا ہے اس لیے کہ ان کی روایتیں جو ہیں وہ تعداد کے اعتبار سے اکثر ہیں عادت تعداد جی اس میں کیا بات ہے کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی اچھا آج دیر روات آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوگا جی یعنی وہ طریق جس میں ابن عیینہ پائے جاتے ہیں اور وہ طریق جس میں حماد بن زید پائے جاتے ہیں حماد بن زید کی روایات جو ہیں وہ تعداد کے اعتبار سے بہت کم ہیں اور جو ابن عیینہ سے منقول احادیث ہے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اب چونکہ وجہ ترجیح قائم کرنا ہے اب ان سے روایات اتنی زیادہ ہیں اور بڑے بڑے کبار صحابہ تک وہ پہنچ رہے ہیں بڑے بڑے تابعین تک وہ پہنچ رہے ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ کس کی یعنی وجوہ ترجیحات میں سے جب جس کو ہم زیادہ راجے لے لیں گے مقبول دونوں ہی ہیں دونوں کے بارے میں ہمیں اچھے اچھی عدالت ملی ہے لیکن چونکہ ان سے زیادہ روایات یا اس یا اس طریق پر زیادہ روایات منقول ہیں تو اس لیے ہم ابن عیینہ کی روایت کو ترجیح دیں گے کہ ان کی عدالت بھی ہے اور پھر ان سے روایات بھی زیادہ ہیں اور اس جیسی روایات جس کے اندر ابن عباس تک صنعت پہنچتی ہو وہ زیادہ ہیں کثرت سے ہیں پائی جاتی ہیں بنسبت کے ابو حماد بن زید کے تو اس لیے ان کو ہم شاز کہہ دیں گے اور یعنی دیکھیں نا اس میں ایک بات تو ہے کہ حدیث تو ٹھیک ہوگی لیکن صنعت کے اندر تو مسئلہ پڑ گیا نا کہ جی ابن عباس تک یہ حدیث پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی ہے اگر نہیں پہنچتی تو مطلب یہ حدیث پھر کہلائے گی یا ابن عباس تک وہ نہیں پہنچ رہی ہے اور دوسری دوسرے راوی اس کو وہاں تک پہنچا رہے ہیں تو صنعت کے اعتبار سے ہم شاز کہہ رہے ہیں حدیث کی ذات کے اعتبار سے اس کو شاز نہیں بنا رہے کہ حدیث اٹ سیلف کو شاز ہے نہیں متن اس کا ٹھیک ہے لیکن روایت میں وہ کہاں تک پہنچ رہی ہے کہ کیا یعنی یعنی اس کو آپ <coughs> دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ ایک آدمی روایت کرتا ہے کہ میں باغ میں بیٹھا ہوا تھا اور میں نے ایک دیکھا کہ بگلا اڑا اور اس نے غوطہ مارا اور چلا گیا دوسرا کہتا ہے کہ نہیں میں اپنے گھر کی بالکنی سے یہ دیکھ رہا تھا اور اس نے یہ روایت نہیں اصل بات تو دونوں کی ایک ہے لیکن اس بات کیت کا طے کرنا کہ یہ وقوع کہاں ہوا کس طرح سے ہوا پوزیشن کیا تھی لوگ کیا کہہ رہے ہیں یہ سند ہو گئی یہ سند ہے تو اب سند میں بھی ترجیح راج مرجو رہے گا کہ کس کی صنعت کو مانا جائے کہ ابن عباس تک پہنچی ہے صنعت یا ان سے روایت ہوئی ہے اور کہیں رستے میں یہ صنعت منقطع ہوئی ہے کہیں تو اس پر انہوں نے کہا کہ ان کے ابن عباس تک پہنچنے والے جو تعداد ہے صنعت کی وہ بہت زیادہ ہے اور اس کے علاوہ ابن خود بھی اتنے بڑے راوی ہیں کہ جن سے متعدد احادیث جو ہیں وہ منقول ہیں اس کے مقابلے میں حماد بن زید کے مقابلے میں تو اس لیے ہم اس کو زیادہ ترجیح دے کے اس کو محفوظ کہہ دیں گے اس کو شاز دیں گے اگرچہ شاز بھی مقبول ہی کی ہم قسم میں سے بناتے ہو بنا کے اس کو کہہ رہے ہیں جی آگے ہم چلتے ہیں کہ مثال الشذوذ فلم متن متن کے اندر شاز کی کیا مثال ہوگی ما رواه ابو داود و ترمذی من حديث عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا إذا صلى أحدكم الفجر فليستجع عن يمينه قال البيقي خالف عبد الواحد العدد الكثير في هذا فإن الناس إنما رضوه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله وانفرد عبد الواحد من بين من بين ثقات أصحاب الأعمش بهذا اللفظ <coughs> کہ متن میں شاز کی مثال وہ ہے جس کو ابو داود اور امام ترمیزی نے روایت کیا ہے عبد الواحد بن زیاد عن العامش کی طریق سے عن نبی صالح عن نبی حریرہ مرفوعا وہ کیا حدیث ہے کہ اذا صلی احدکم کہ جب تم میں سے کوئی ایک پڑھ چکے الفجر فجر کی نماز کو فلیستجع تو چاہیے کہ وہ لیٹ جائے آئیں یمین ہی اپنے دائیں کروٹ اچھا قال بحقی یو خالف عبد الواحدی امام بیکی کہتے ہیں کہ اس باب کے اندر لہٰذا اس باب کے اندر عبد الواحد نے جو کہ راوی ہیں پھر ان سے آمش اور ان سے ابو صالح اور ان سے ابو حرارہ تک روایت پہنچ رہی ہے تو عبد الواحد نے مخالفت کی ہے ایک بڑی کثیر تعداد کی اس حدیث کے اندر یعنی ایسا نہیں تھا گویا کہ کہ آپ نے فرمایا کہ بھی فجر کی نماز یا سنتوں کے بعد جو ہے وہ دائیں کر بٹ لیٹ جاؤ یہ یہ ایسا نہیں ہے کیوں فن سما رو نبی لابن یعنی ایسا کہ کہ لوگوں نے کثیر تعداد میں لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیل سے اس اس, اس چیز کو نقل کیا ہے لامن قول ہی نہ کہ آپ کے قول سے یعنی یہ حضور نے یوں کہا نہیں تھا لوگوں نے جو روایت کیے ہیں وہ یعنی یہ تو ابو حرارا سے مرفوع عن نقل کرتے ہوئے حضور کی حدیث کو بیان کر رہے ہیں نا کہ حضور نے یوں کہا جبکہ باقی جتنے بھی ہیں وہ حضور کے قول سے نقل کرتے ہیں تو عبد الواحد اس میں اکیلے ہیں اصحاب آمش میں جو کہ سقات میں سے ہیں ہیں اس لفظ کے ساتھ حدیث ہے یہ لیکن یہ حضور کی فعلی حدیث ہے کہ باقی سب نے حضور کا یہ عمل نقل کیا کہ حضور نے یوں کیا لیکن یہ حضور کا قول نقل کر رہے ہیں کہ جب تم ایسا جب تم پڑھ چکو نماز تو تم یوں کر لو دائیں کروٹ سو جاؤ لیٹ جاؤ تو اس لیے ہم اس حدیث کو شاز کہیں گے اور دیگر جو جنہوں نے روایت بیان کی ہیں ان کو ہم کیونکہ اگر تو طریق اور ہوتا پھر بھی ہم چلو مان لیتے لیکن ایک ہی طریق پر آتے ہوئے وہ حضور کا قول نقل کر دیں اور باقی سارے اسی طریق پر رہتے ہوئے حضور کا فیل نقل کر رہے ہوں تو پھر مشکل ہو جاتی ہے یہ چیز تو اس لیے اس کو ہم شاز کہہ دیں گے کہ ہیں یہ بھی معتبر لیکن اب مخالفت لفقہ ہو رہی ہے تو یہ شاز ہو گئی المحفوظ حاضہ و یقابل الشاز المحفوظ ہوں یہ کیا ہے کہ محفوظ وہ ہوتی ہے جو شاز کے مقابل میں آ جائے اور وہ کیا ہوتی ہے مارواہ الاوسق مخالفا لروایت روایت کہ جس کو اوسق روایت کرے مخالفت کرتے ہوئے سقہ کی اوسق اسم تفظیب کا سیرا ہے کہ جو زیادہ سقہ ہو مثال ہو المذکوران اور اس کی وہی یہی دو مثالیں اس کی بن جائیں گی فی نوع شاز لاکن من طریق الاوسق نو شاز کی نو میں جو مثالیں گزری ہیں وہی محفوظ کی بھی بن جائیں گی لیکن من طریق الاوسق بن جائیں گی کہ اس اس مثال کو ہم کہیں گے کہ یہ والی جو حدیث ہے یہ محفوظ ہے اور وہ والی حدیث جو ہے وہ شاز ہے حکم شازی والمحفوظ محفوظ یہ فجر کی سنتوں کے بعد کے بارے میں ہے کہ جب فجر کی سنتیں پڑھ چکو اور اس وقت نیند کا غلبہ ہو یا کوئی ایسی سچویشن ہو یعنی ہر وقت کے لیے نہیں ہے کہ یہ کوئی عادی سنت میں سے نہیں ہے کہ ہمیشہ ایسا ہی ہو لیکن اگر وقت ہے بیچ میں اور غلبہ ہے تو تھوڑا سا کوئی تو اس میں اس وقت میں تھوڑا سا لیٹ جانے میں کوئی حج نہیں ہے مظاہرہ نہیں ہے حکم الشاذ والمحفوظ من المعلوم ان حدیث مردود کہ معلوم بات یہی ہے کہ شاذ جو ہے وہ حدیث مردود ہے مردود وہی اردو والا نہیں عربی والا مردود کہ جس کو رد کر دیا جائے گا اس کو نہیں لیں گے ہم کیونکہ اس سے زیادہ سیکھا چیز موجود ہے عمل محفوظ فہو حدیث مقبول لیکن وہ حدیث جو محفوظ ہوگی جس پر حدیث محفوظ کا اطلاق ہوگا وہ حدیث مقبول ہوگی تو مقبول وہ بھی تھے شاز والا بھی مقبول ہی تھا لیکن چونکہ اب کمپیریزن آ گیا ہے تو اس لیے اس اس اس کو کمپیئر کرتے ہوئے ہم محفوظ کو لے لیں گے اور اس کو مقبول بنا دیں گے ایٹ دیٹ ٹائم اس اسپاٹ میں اور اسی مقبول راوی کی حدیث کو شاز کہہ کے مردود کر دیں گے یعنی اس کو قبول نہیں کر رہے بس مردود کا مطلب یہ کہ فی الحال ہم اس کو قبول نہیں کر رہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اس سے اچھی اور زیادہ اوتھینٹک حدیث موجود ہے تو اس لیے اس کو ہم لے لیں گے اور اس کو فی الحال ہم رہنے دیں گے آج اتنا ہی پڑھیں گے انشاءاللہ باقی کل ہم کل تو نہیں آ, انشاءاللہ اس کو ہم تھوڑا بیس کے دنوں میں بھی اب شروع کریں گے کہ میرے پاس شاید کچھ وقت نکل آیا کرے تو جمعی نکلے گا تو انشاءاللہ کیونکہ وقت تھوڑا رہ گیا ہے اور کتاب تھوڑی سی ہماری رہتی ہے تو پڑھ لی جائے قیلولے کا وقت کیا ہے اس میں یہ ہے کہ کھانے کے بعد اور زہر کی نماز سے پہلے یہ قیلولے کا وقت ہے لیکن یہ کوئی ایسا وقت نہیں ہے کہ اگر وہ نہ ہوا تو پھر خیرولہ ہوگا ہی نہیں اصل تو خیرولہ کہتے ہیں کہ دوپہر کو یعنی دن کو کسی وقت میں اتنی دیر آرام کر لینا کہ جس آرام کی وجہ سے رات کے اٹھنے میں خصوصاً فجر کی نماز کے اٹھنے میں اور تہجد کے اٹھنے میں تقویت مل جائے بس اس تھوڑے سے وقت کے سونے کو خیرولہ کہتے ہیں لیکن ظاہری بات ہے وہ اب اثر کو تو نہیں ہوگا وہ وہی زہر کا زہر سے پہلے کا وقت ہوگا تو لیکن جو حضور کے زمانے میں چونکہ دو وقت کا کھانا ہوا کرتا تھا وہاں تو خیر دو وقت کا بھی کبھی نہیں ہوتا تھا لیکن دوپہر کے کھانے کے بعد اور زہر کی ہمارے مدارس کے اندر بھی یہی روٹین ہوتی ہے بارہ بجے جو ہے نا وہ تمام اسباق ختم ہو جاتے ہیں نماز ہوتی ہے دو بجے تو بارہ سے دو کے درمیان میں کھانا اور تیلولہ اور پھر اس کے بعد اٹھ کر تو زہر کی تیاری اور دو بجے سے لے کر پھر اثر تک پھر اسباق ہوتے ہیں اور یہ بہت عمدہ ترتیب ہے کیونکہ اگر آپ اٹھے ہوئے ہیں بالکل تہجد کے وقت کے تو بارہ بجے تک تو آپ کی مطلب اچھی خاصی جو ہے نا وہ انرجی جو ہے وہ جا چکی ہوتی ہے تو آپ کو ریسٹ چاہیے ہوتا ہے کھانا چاہیے سب چیزیں تو اگر تہجد اور اور کتنی خوبصورت عمدہ ترتیب ہے کہ تہجد میں جو بندہ اٹھانا چار بجے کا ہے یعنی میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے جو اللہ نے اہل مدارس کو علماء کو جو وقت کو بچانے کا اور اس کو صحیح کنزیوم کرنے کا جو ہمارے اسلاف کو طریقہ دیا ہے وہ ان عصری اداروں کو اس کی بھنک بھی نہیں ہے بھنک بھی نہیں ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہے ان کو کہ یہاں یہاں آٹھ بجے اٹھ کے کلاسز سٹارٹ ہوں اور پھر شام تک اور صبح کو سارا اتنا قیمتی وقت وہ ضائع ہو جاتا ہے اور مطلب تہجد کے وقت سے ہمیں ہمیں یاد ہے کہ تہجد کے وقت میں ہم نے تکرار کیے ہوئے ہیں مطالعہ رات کو ہوتا تھا صبح اٹھ کے تکرار مطالعہ بھی کبھی کر لیتے تھے اور اس میں برکتی بہت زیادہ ہوتی ہے اتنا فریش مائنڈ ہوتا ہے اس وقت میں وہ کام جو آپ دو گھنٹے میں کر رہے ہوتے ہیں رات کو لیٹ نائٹ ہم نے اپنے کالج لائف میں جب بھی امتحان ہونے رات لیٹ نائٹ تک پڑھنا اس وقت میں بارہ ایک بجے کے بعد ایون گیارہ دس گیارہ گیارہ بجے کے بعد بھی آپ کا دماغ اتنا تھکا ہوا ہوتا ہے کہ وہ کام جو آپ نے آدھے گھنٹے میں بیس منٹ میں کرنا ہوتا ہے وہ آپ ایک ایک گھنٹے میں کر رہے ہوتے ہیں اور آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ رات دو بجے تک میں نے پڑھا اور بہت کام کیا حالانکہ وہی کام اگر آپ صبح کریں رات کو چاہے تین گھنٹے سو جائیں چار گھنٹے سو جائیں اور صبح اٹھ کے وہ تہجد کے وقت میں فریش مائنڈ کے ساتھ جس میں وقت میں بھی برکت جس کے فجر فجر کے فوراً بعد پھر ناشتے کے وقت تک جو ہے وہ سورہ یاسین اور اذکار اور تھوڑا بہت پڑھائی اور پھر فجر آدھے گھنٹے کا نہیں یعنی آپ حیران ہوں گے کہ پندرہ منٹ کا ٹائم تھا ناشتے کا دسترخوان لگا ہوا ہوتا تھا ہر چیز ریڈی ہوتی تھی استاد صاحب تپاہی پر ہاتھ مارتے تھے آواز آتی تھی کہ ہاں جی اب ناشتے کا وقت ہے تو پندرہ منٹ ناشتے کے پندرہ منٹ آپ اپنا وضو اس سے فارغ ہو کر تو آدھے گھنٹے کے اندر اندر دوبارہ جوائن کرنا ہوتا تھا کلاس کو پھر اس سے کنٹینیوس کلاسز چلتی تھیں بارہ بارہ کے ہوتے ہی فوراً کیونکہ پوری کنزیوم ہوئی تھی نا باڈی جسم مائنڈ سارا کچھ تو بارہ بجتے ہی تھکاوٹ اتنی ہوتی تھی کہ فوراً دل کرتا تھا کہ اب جو ہے نا وہ لیٹ جائیں اور اسی وقت کھانا تیار اور ناشتہ بڑا ہلکا سا ہوتا تھا تاکہ کھانے کی اچھی بھوک رہے کھانا تیار ہوتا تھا کھانا کھاتے ہی فوراً کھانے کے بعد ویسی غنودگی آ جاتی ہے تو سو گئے سونے یہ دو گھنٹے دو بجے ڈیڑھ بجے دو بجے اس ڈیڑھ دو گھنٹے کو بہت اچھی طرح کنزیوم کیا آپ دو بجے اٹھے پھر فریش مائنڈ ہو گیا آپ کو یعنی جو آدمی قیلولہ کر لیتا ہے وہ دن دن ایک کو کو دو مرتبہ استعمال کر سکتا ہے آپ یوں لیں اس کے اس کا ایک دن نہیں ہوتا وہ اپنے لیے کنسیڈر کر لے کہ وہ دو دنوں کا کام کر رہا ہے ایک دن کے اندر اب زہر کے بعد پھر ایک فریش مائنڈ کے ساتھ زہر سے لے کر اثر تک کا پورا وقت اس میں بھی پھر جو صبح کو پڑھ لیا کوئی رہ گیا اسباب مطالعہ تکرار چیزیں یہ وہ کرتے کرتے اثر اثر کے بعد اثر کی نماز سے لے کر مغرب تک چھوٹے بچوں کے لیے کھیل لازمی تاکہ ان کی ایکسرسائز باڈی یہ وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ صحیح رہے بڑے بچوں کے لیے ہمارے لیے واک بھی ہوتی تھی اور گشتے دور دور تک جانا لوگوں کے پاس ملاقات دین کی دعوت یہ وہ سب چیزیں مغرب تک اثر سے مغرب مغرب سے اور یہ ایک واک بھی ہے اس میں آپ کی ایک جو دن کو آپ نے پڑھا ہے وہ آگے کنزیوم بھی ہو رہا ہے لوگوں سے ملاقات بھی ہو رہی ہے بہت ساری آپ کو ایک یعنی پریکٹیکل آپ کو وہ سب چیزیں کرنے کو مل رہی ہیں جو کہ آپ پڑھ رہے ہیں ساتھ ساتھ میں آپ کی گویا کہ وہ ہو رہی ہے اورینٹیشن بھی ہو رہی ہے جی اچھا اس کے بعد مغرب سے عشاء پھر پڑھائی ہو رہی ہے اور اس میں اچھا مغرب سے عشاء ہوا کرتی تھی مطالعہ ہوا کرتا تھا کہ جو سبق صبح پڑھنا ہے یعنی یہ چیز میں نے مفقود دیکھی ہے کالج یونیورسٹی اسکول کی لائف کے اندر کہ صبح جو سبق آپ نے پڑھنا ہے آپ پہلے سے وہ ریڈی کر کے جائیں مطلب یہ چیز رنخواہ ہے نہ ہونے کے برابر ہے وہاں پر لازمی تھا یعنی مطالعے کے بغیر سبق پڑھنے کو ہمارے ہاں اساتذہ سمجھتے تھے کہ گویا کہ ایک بہت بڑا جرم ہے کہ مطالعے کے بغیر سبق اور مطالعہ بھی ایسا نہیں کہ بس نظر مار لی جان لڑا کر مطالعہ کرنا کہ جس میں آپ نے صبح استاد کے پاس حاضر ہونے سے پہلے پورا سبق خود حل کیا ہوا ہو اور ہم جس طرح سبق پڑھتے تھے وہ یوں نہیں ہوتا تھا کہ ہم بیٹھ گئے ہیں اور استاد ہمیں اب سبق پڑھانا اور لیکچر شروع ہو رہا ہے نہیں کسی بھی طالب علم کو استاد اشارہ کرتے تھے کہ جی تم شروع کرو اب اس نے عبارت پڑھنی ہے ترجمہ کرنا ہے اور اس کی مکمل تفصیلات بیان کرنی ہے گویا کہ وہ سبق پڑھا رہا ہے اس کے ذمہ ہے کہ وہ پورا سبق پڑھائے اب اس کے دوران اگر کہیں کمی بیشی آ رہی ہے تو استاد فوراً وہاں بتائے گا کہ یہ غلط یہ ٹھیک یہ صحیح یہاں کمی یہ غلط استاد ایز اے مینٹور وہاں اس کو آبزرو کر رہا ہے اور وہ لیکچر دے رہا ہے پوری کلاس کو اچھا جب ہو گیا تو اب اس نے یعنی اب کسی بھی طالب علم کی باری آ سکتی ہے تو وہ تو جان لڑا کے مطالعہ کرے گا مغرب سے عشاء تک میں اور کتابیں اتنی ہوتی تھیں کہ آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا کہ آپ دو منٹ بھی کسی کے ساتھ فارغ فضول گپ مار لیں کہ چلو ویسے حال وال کر لیں ٹائم ہی نہیں ہے کہ صبح مجھے کیا پتا کہ آج صبح مجھے استاد صاحب کہتے ہیں کہ جی سبق تم پڑھو اب تم نے میری باری ہے کہ میں نے پوری عبارت پڑھنی ہے اس کا ترجمہ کرنا ہے لغت ساتھ میں ہے اور کوئی خلاصہ نہیں ہے کوئی دوسری کتابیں نہیں ہیں کہ آپ اس کی ہیلپ لیں کوئی آن لائن سسٹم نہیں ہے کچھ نہیں ہے آپ خود ہی جان مارنی ہے نہیں یار آپ پوچھیں اپنے ساتھیوں سے دائیں بائیں کرتے کراتے اچھا یہ تو ہو گیا مغرب سے عشاء مطالعہ اگلے دن کی سبق کی پریپریشن چھ کتابیں تھیں چھ کی چھ پوری صبح اٹھنے سے پہلے ہمیں اس کا جو سبق پڑھنا ہے وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے اچھا عشاء کے بعد کیا ہوتا تھا تکرار تکرار اسے کہتے ہیں کہ جو آپ نے آٹھ سبق پڑھے ہیں وہ زہر کے بعد بھی ہوتا تھا اور عشاء کے بعد بھی کہ اس کا آپ اس میں تکرار کریں تکرار کر کے طریقہ کیا ہوتا تھا کہ ایک پرانا ایک ایک ایک پرانے اچھی استعداد کا اور اس کے ساتھ جوڑ دیا جاتا تھا ایک کمزور استعداد کے طالب علم کو کہ وہ اس کو اس طرح سے اور تین مہینے کا وقفہ ہوتا تھا کہ تین مہینے کے اندر اندر تم نے اس کمزور کو بھی اپنے لیول تک لے کے آنا ہے اب وہ اس کا ایک فور پیریڈ مینٹور ہوتا تھا اب اس نے اس کی کمی کو دیکھنا ہے چیک کرنا ہے یعنی ون ٹو ون ایک اس کی اس کی وہ ہو رہی ہے کیا کہنا چاہیے کیئر ہو رہی ہے کہ اس کی جو جو سائڈز کمزور ہیں مطالعے میں وہ کیوں نہیں مطالعہ کر پا رہا جی اس کو پتا چل گیا کہ اس کی نحو میں کہیں مسئلہ ہے اس کی صرف میں ہے اس کی فلاں چیز کمزور ہے اب وہ اس کو اس طرح سے ٹریٹ کرے گا اس کو بتائے گا پڑھائے گا سمجھائے گا اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرے گا اس کو اس کی اس کے ساتھ جوڑی پکی ہوتی تھی وہ گشتوں میں بھی اکٹھے ہے وہ کھانے میں بھی اکٹھے بیٹھے ہیں وہ سارا دن وہ اکٹھے گزار رہے ہیں کہ جی اس نے اس کو ہر طرح سے تین مہینے کے اندر اندر کیپیبل بنانا ہے یہاں تک کہ وہ خود اب آگے کسی اور کے لیے تکراری بن سکے اب تین چار چھ مہینے کے اندر اندر وہ اس لیول تک ریچ کر جاتا تھا کہ وہ اب انٹیلیجنٹ یا وہ ایک اچھا ہے اور اس کے ساتھ ایک کمزور کو جوڑ دیا لیکن اس سارے پروسیس میں کہیں کسی جگہ بھی کسی کی وہ نہیں فیل ہوتی تھی کہ اس کو یہ سمجھا جائے کہ یہ کمزور ہے یا اس کے اوپر ہنسی مذاق ہو یا اس کے بارے میں کوئی کیونکہ یہ تو یہ تو اللہ کا نظام ہے کس کو کس طرح سے کتنا ذہن دیا کتنی اس کو قدرت دی وسائل دی اس کا پروٹپ جو, جو بھی ہے تو اچھا اب یہ تکرار ہو گیا اور پھر اس کے بعد تھکا ہارا آدمی جب رات کو سوئے گا تو اب صبح تحجت تک پانچ گھنٹے ہوتے تھے مشکل اور ان پانچ گھنٹوں میں ایسی نیند آتی تھی ایسی نیند آتی تھی آپ دیکھیں نا جو آدمی صبح تحجت کا اٹھا ہوا تھکاوٹ سے چور ذہنی تھکاوٹ سب سے زیادہ ہوتی ہے جسمانی تھکاوٹ بھی اچھی ہوتی ہے لیکن جو ذہنی اور دماغی تھکاوٹ ہوتی ہے یہ سب سے زیادہ ہوتی ہے تو وہ دس منٹ نہیں ہوتے تھے کہ سب خراٹوں میں اور سو گئے اور صبح جو ہے وہ اٹھتے ہی پھر وہی سلسلہ تحجد ہے نمازیں ہیں اس کے دوران بیان بھی ہو رہے ہیں اس کے دوران اس طرح کے انوائرمنٹ میں جب طالب علم کو سال سالوں سال گزر جاتے ہیں تب جا کر ایک صحیح معنوں میں ایک عالم پیدا ہوتا ہے اتنی ایک طویل محنت اور مشقت کے بعد اور ان کے اوپر جو چار پانچ اساتذہ موجود ہوتے تھے وہ وہ ہوتے تھے جو چوبیس گھنٹے ان کے ساتھ گھر اس مدرسے میں وقت گزارتے تھے یہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ نے لیکچر دیے ناؤ یو آر ڈن اب آپ فری ہیں اب بچے جانے ان کی اپنی ریسپانسبلٹی جانے حالانکہ ہم بڑے تھے بڑی عمر کے تھے ہمارے بہت سارے بڑی بڑی داڑیوں والے مطلب کوئی تین ایجز میں یا چھوٹی عمر کے نہیں تھے سارے چھوٹے بھی تھے لیکن بڑے بھی بہت تھے بٹ اسٹل ان کو اتنی نگرانی میں رکھنا یہاں تک کہ وہ ایک ہم یعنی وہ ان پر اعتماد کیا جا سکے اب ان کو جو ہے وہ معاشرے کے حوالے کیا جا رہا ہے اتنی طویل محنت یعنی وہ اساتذہ ایسے تھے کہ جو ڈیوٹیاں ان کی لگتی تھیں کہ وہ سوتے بھی ہمارے ساتھ تھے اور ہفتے میں دو دن گھر جایا کرتے تھے رات رات کو اور چوبیس گھنٹے مختلف ڈیوٹیوں کے ساتھ وہ اساتذہ اپنی ان پابندیوں کو برقرار رکھنے کے لیے مدرسے کے اندر رہا کرتے تھے تو دین میں یعنی کسی کسی بھی اونچی جگہ تک پہنچنے کے لیے سختی نہیں چاہیے ہوتی پابندی چاہیے ہوتی ہے پابندی والے ماحول کے بعد ہی آدمی جو ہے وہ کسی سرٹن لیول تک پہنچتا ہے اگر اپنی مرضی کی اپنے نفس پرستی والی زندگی گزار کر کہے کہ میں کسی سرٹن لیول کو ریچ کر جاؤں وہ نہیں وہاں تک نہیں آدمی پہنچ پاتا ہاں پہنچ جائے گا لیکن وہ پھر اس میں بہت ایکسٹرا آرڈنری ٹائم لے لے گا وہ کام جو ایک سال میں چار سال میں چھ سال میں ہونا مطلب تھا وہ اس میں پندرہ پندرہ سال لگا کے پہنچے گا وہ بھی اگر پہنچ گیا تو تو خیر یہ ایک میرا مدرسہ جو تھا وہ رائن کی ایک شاخ تھی عارف والا کے اندر تھا اور اس سے پہلے <clears throat> ہمارے ایک اور بہت قریبی دیہات کا علاقہ تھا ہمارے گاؤں سے بھی اگلا گاؤں تھا جہاں بسیں تک نہیں پہنچتی تھی <laughs> جہاں تک کچی روڈ تھی اور جہاں ہم آدھا آدھا گھنٹہ پیدل سفر کر کے جاتے تھے اور ہاتھ میں ڈنڈا لے کر جاتے تھے کہ رستے میں کتے بھی ہوتے تھے <laughs> یہ وہ جگہ تھی جنگل تھا لیکن وہاں پر ملیشیا انڈونیشیا ایران افغانستان اور تین چار پانچ اور ملکوں کے طلباء موجود تھے اس جگہ پر علم کی روشنی یہ ہوتی ہے اس کے لیے ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے لیے بڑی بڑی عمارتیں بلڈنگز اور انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی یہ علم کی خوشبو اور اللہ کے تعلق کی جو خوشبو ہوتی ہے جو استاد ہوتا ہے وہ اگر ولی ہے تو اس ولی کی خوشبو خود بخود باہر نکل آتی ہے اور جو جن کو اللہ نے دینا ہوتا ہے وہ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں تو دین کی تعلیم کے جو تین تکون ہیں اس میں کتاب استاد شاگرد بس یہ تین تکونے ہیں یہ ٹرائنگل ہے اگر یہ ٹرائنگل مضبوط ہے صحیح ہے تو یہ کامیاب ترین مدرسہ ہے اگر باقی سب چیزیں ہیں بڑی بڑی عمارتیں ہیں بہت اچھی سہولیات ہیں بہت اچھی سروسز ہیں سارا کچھ ہے لیکن ان تینوں کے تعلق میں کمزوری ہے کتاب استاد شاگرد تو پھر مزہ نہیں ہے پھر بس ایسے ہی ہوگا تو خیر میں نے صرف اس لیے بتا دیا کہ تاکہ ہمارے جو سسٹم ہے اگر وہ ہم اپنے ہاں رائج کریں اپنے بچوں میں اپنے آنے والے تعلیمی اداروں کے اندر یا کوئی بھی تو وہ وہ جو سسٹم ہے وہ بہت آرگنائز سسٹم ہے اور اسی آرگنائز سسٹم میں ہی اتنے بڑے بڑے اتنے بڑے بڑے علماء پیدا کیے ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا کے اندر دین کی خدمت کو آپ دیکھیں نا کہ ہمارے پاک و ہند کے اندر سے جو تحریکیں اٹھی ہیں انہوں نے پوری دنیا کے اندر دین کو زندہ کیا ہے ٹھیک ہے عرب نے اپنے وقت میں ضرور دین کی خدمات پیش کی ہیں لیکن جب جس وقت میں اہل عرب بیچارے بالکل ہی مطلب رائے گئے تھے کام سے دینی اعتبار سے اور اب بھی دیکھ لیں تو عرب میں تو دینی تحریکیں اور دین کی جو خدمت ہے وہ اس وقت میں تو نہیں ہے وہ ساری احیاء دین جو اب ہوا ہے اس صدی کے اندر وہ شاہ ولی اللہ ہو گئے ہمارے مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر تھامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی اور الیا صاحب کی تحریک کو دیکھیں پوری دنیا کے اندر دین اگر زندہ ہے اگر ان یورپین کنٹریز کے اندر مساجد مدارس جو صحیح صحیح طرز پر کام کرنے والے جہاں سے روحانیت نکل رہی ہے اگر وہ اب بھی ہیں تو وہ وہی مراکز ہیں جو جو اہل علم مدارس علماء اور تبلیغی جماعت کی نسبت سے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے ہاں ایک صحیح پختہ دین موجود ہے باقی باقیوں کے ہاں تو قطر بھی ہے کہیں میوزک کو حلال کر دیا گیا ہے کہیں کچھ کہیں کچھ ہے تو اس لیے یہ اس سارے تعلیمی سسٹم کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے اتنے جلیل القدر اور ماشاء اللہ صحیح اہل علم جو ہے پوری دنیا میں ساؤتھ افریقہ کے اندر آزاد بل کے اندر مدرسہ چالیس ممالک کے طلبہ وہاں پڑھ رہے ہیں انگلینڈ بری کے اندر پوری دنیا کے لوگ ماشاء اللہ لوگ آ کر وہاں تعلیم حاصل کی